اصل میں یہ کبوتر وغیرہ بیٹ تو ان کی بیٹ اس معنی کر پاک ہے اگر وہ کھرج کر نکال دی جائے تو مانے سلاد نہیں نماز ہو جائے گی دھونا ضروری نہیں دو بات کہیں کبوتر نے بیٹ کر دی میں اس کی وجہ سے اب نماز چھوڑ دیں تو ایسا نہیں یہ بیٹ جو ہے کبوتر کی یہ اس معنی کر پاک ہے کہ نماز ہو جائے گی